دوسری سند اسی طرح کی حدیث مربی ہے البتہ اس میں ہے کہ وہ خائن یا چور ہوگا حدیث نمبر چونتیس سو باسٹھ مسند احمد